بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈفرینشیل اکویشن کے لیکچر نمبر سیون کے ساتھ حاضر ہے آج ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کی کچھ نئی ٹیکنیکس سیکھنی ہے نئے طریقہ کار دیکھنے ہیں ایک دفعہ پھر دوبارہ سے ریوائز کر کے دیکھ لیں کیا کچھ پڑھ چکے ہیں آ, کیا کچھ ہمیں یاد ہونا چاہیے کیا کچھ آگے اپلیکیشنس آئیں گی اگر میں اس کو تھوڑا سا ریکال کرنے کی کوشش کروں تو لاسٹ ٹائم ہم نے ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشنس کی تھیں اور اس کے بعد جو مطلب پریویس لیکچر تھا وہ کوشچن کی تھیں ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر ایک معلوم کیا تھا اور اس انٹیگریٹنگ فیکٹر کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ڈفرینشیل اکویشن کو ہم نے ٹرانسفارم کیا تھا یا ماڈیفائی کیا تھا تاکہ وہ ایک ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن بن جائے یہ تو تھا ہمارا سبق پچھلے دو لیکچرز کا اس سے پہلے ہم نے ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن کے بارے میں پڑھا تھا اس سے پہلے ہم نے ویریبل سیپریبل کے بارے میں پڑھا تھا آج ایک ہم جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا نئی ڈیفرنشیل اکویشن پڑھیں گے اس کا نام ہے کیا نام ہے اگر آپ اس کو ریوائز کر کے اپنے ذہن پہ زور دیں تو شاید یہ linear differential equation order linear differential equation کی بات کی تھی تو یہ آج کا ٹاپک ہے ہماری ڈسکشن کا ہم اس میں اسٹڈی کریں گے اس کے طریقہ کار پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزامپلس ہو سکتی ہیں جو ٹائم ہمیں اجازت دے گا اس میں ایگزامپلس کریں گے آپ کے لیے بعد میں کچھ ایکسرسائز چھوڑ کے جائیں گے مجھے امید ہے کہ جو پچھلی جتنی بھی ایکسرسائز تھی وہ کمپلیٹ کر لی ہوں گی اور اگر آپ کے پاس کچھ پرابلمس آئے ہوں گے تو وہ آپ مجھ کو اب بھیجنا شروع کر دیں گے تو جتنی بھی پرانی ڈیفیکلٹیز دوستوں کے ساتھ ڈسکشن کر لیں سالو کرنے کی کوشش کریں اگر نہیں حل ہوتی ہیں تو ہم سے پوچھیں آج ہم باقاعدگی سے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں انٹروڈکشن ٹو کس چیز کو introduction to first order linear differential equation یہ جناب ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے کہ ہمارے پاس یہ فرسٹ آرڈر لینئر ڈیفرنشیل ہوتی کیا ہے اس کو اگر سمجھ لیں تو ہم تو فرسٹ آرڈر ڈیفرنشیل اکویشن پڑھ ہی رہے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ آرڈر ڈیفرنشیل اکویشن کون سی والی آرڈنری ڈیفرنشیل اکویشن پڑھ رہے ہیں ہم پارشل ڈیفرنشیل اکویشن نہیں پڑھ رہے let's take the first slide first slide کیا ہے ہمارے پاس اے ایکس اے کیا چیز ہے فنکشن آف ایکس ہے آپ تھوڑا سا گھبرائے نہیں کہ اے نارملی تو ہم کانسٹنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن آج ہم نے اے ایکس ایک فنکشن آف ایکس ہے D Y by D X plus B X Y is equal to C X تو یہ جو آپ کے پاس اے ایکس ہیں بی ایکس ہیں سی ایکس ہیں they are function of X اب ایسا کریں کہ اس پوری ڈیفرنشیل اکویشن کو اے ایکس سے جو coefficient of D D Y X ہے اس سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا D Y by D X plus P X Y is equal to Q X ہمارے پاس پی ایکس کیا آ گیا that is B X over A X اسی طریقے سے کیو ایکس جو آ گیا ہمارے پاس C X over A X آ گیا اس کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں یہ ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ فارم کی لینئر ڈفرینشیل اکویشن ہو گئی اس کو ہم جلدی میں اختصار میں مختصر کہتے ہیں D Y by D X plus P Y is equal to Q اور یہ پرزیوم کرتے ہیں پی اے اور کیو جو ہیں یہ فنکشن آف ایکس ہوں گے جب فنکشن آف ایکس کی بات کرتا ہوں تو اس کے اندر یاد رکھیے کہ اس کے اندر کوئی ایکس کے علاوہ وائی نہیں ہے ٹھیک ہے it is totally these two function containing only and only X اگر ایکس کے ساتھ وائی بھی آ گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں گے that will be topic of اندر ڈسکشن لیکن اب اسٹینڈرڈ فارم میں یہ linear equation D Y by D X plus P X Y is equal to Q X differential equation کو پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفائن کرنے کے بعد اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں کلاسیفائی کرنے کے بعد اس کے ہم خاص طریقہ کار سولوشن کے آپ کو بتاتے ہیں تو آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلے ڈیفائن کر دیا کہ ہمارے پاس لینئر ڈیفرنشیل اکویشن کس فارم کی ہوتی ہے اب ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ اس کے طریقہ کار اس کو سالو کرنے کے کیسے ہوتے ہیں تو اب آتے ہیں method of solution of this type of differential equation which is linear بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں جناب علی پہلا کام یہ کریں کہ آپ ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں انٹیگریٹنگ فیکٹر کون سا معلوم کریں گے آپ کیسے معلوم کریں گے اس کو ذرا دیکھیں اگر سلائڈ کے اوپر یا اپنی پینسل اور کاپی لے لیں آپ کے پاس اکویشن میں نے کیا بتائی ہے D Y by D X plus P X into Y is equal to Q X اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک ایکسپریشن ہے D Y by D X plus P X Y اگر میں اپنے تجربے سے اپنے ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے اس کو E to power integral P D X سے اگر میں ملٹی پلائی کر دوں یہ کہاں سے آ گیا کیسے آ گیا کس طریقے سے آ گیا یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہم E to the power A X X F آپ کے پاس کوئی فنکشن ہو اس کو ڈیفرینشیٹ کریں تو آپ کے پاس کا ڈیریویٹو کیا آئے گا اس کو یو انٹو وی فارم سے یو انٹو وی فارم سے ڈیفرینشیٹ کریں تو آپ کے پاس آئے گا E to power A X F dash X plus F X A to the power X اس کے اندر کیا کر لیں گے ہم E to the power A X اگر ہم کامن نکال لیں گے تو ہمارے پاس بچ جائے گا D Y by D X plus A F X تو یہ کچھ اسی ٹائپ کی ڈفرینشیل اکویشن ہے اور اس کا جو لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ایکسپریشن ہے وہ اسی طرح کا ہے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا سولوشن کیا ہوگا Y is equal to U X into Q X plus C over U X کیسے آ گیا یہ جاننے کے لیے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ایک لیکچر میں یا دو لیکچر پیچھے جہاں پہ ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر کی بات کی تھی انٹیگریٹنگ فیکٹر کی کیا بات کی تھی کس طریقے سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ وہ فیکٹر ہوتا ہے جس کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد اکویشن جو ہوتی ہے آپ کی ایک ایگزیکٹ بن جاتی ہے تو جناب اس کا سولوشن یہ آئے گا Y is equal to integral U X into Q X plus C over U X اور آپ کے پاس یو ایکس کیا ہوگا integral of sorry U X کیا ہوگا exponential of of P X D X یہ جناب تین اسٹیپ کرنے ہیں پہلے اسٹیپ میں کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے اسٹیپ میں آپ نے پی اور کیو کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے دوسرے اسٹیپ میں آپ نے integral E to the power integral P D X معلوم کرنا ہے اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنے کے بعد انٹیگریٹ کرنا ہے and that will be your solution ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں بلکہ کئی دفعہ ریوائز کریں گے کیا چیز ہے پہلے سب سے پہلے اس ڈیفرنشیل اکویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے اس ڈیفرینشیل اکویشن میں آپ نے پی اور کیو کی ویلو معلوم کرنی ہے پی اور کیو کو الگ کر لینا ہے اور پہلے پی کو انٹیگریٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور E to the power integral P D X معلوم کرنا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کر لیا اور سیکنڈ اسٹیپ میں آپ جواب لکھ دیں جواب لکھنے کے بعد ایک آپ کو اور انٹیگرل معلوم کرنا پڑے گا اس کو سمپلیفائی کریں آپ کے پاس جواب آ جائے گا سی کی ویلو معلوم کریں اگر آپ کے پاس انیشیل ویلو پرابلم دیا ہوا ہے اگر ویلو پرابلم نہیں دیا ہے تو یہ آپ کا سولوشن آ جائے گا اس کے لیے کچھ ایگزامپلس لیتے ہیں اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھنے میں تو بڑا آسان لگتا ہے بڑا سمپل لگتا ہے اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا واقعی میں اتنا ہی سمپل ہے یا اس کے اندر بھی کچھ کمپلیکیشن آ سکتی ہیں پہلے ایک دفعہ سمری پھر دیکھیں سمری میں کیا لکھا میں نے پہلے اسٹیپ میں identify that the equation is first order linear equation ٹھیک ہے D Y by D X plus P X Y is equal to Q X یہ میں تیسری دفعہ دوہرا رہا ہوں نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس کیا چیز ہے ہم نے معلوم کرنا ہے U X is equal to E to the power integral P D X یہ معلوم ہو گیا آگے چلیں تیسرے اسٹیپ میں ہم نے جواب لکھ دیا Y is equal to integral of U X Q X D X plus C over U X اب آپ کے پاس اگر انیشل ویلو پرابلم دیا ہوا ہے تو اس میں کنڈیشن لگا دیں سی کی ویلو نکالیں نیکسٹ اور جو آپ نے ویلو نکالی ہے یہ اس کا سبسٹیچیوٹ کر دیں آپ کے پاس جواب آ جائے گا نیکسٹ لیٹ سی یہ ہم نے لے لیا ایک انیشیل ویلو پرابلم کیا لیا ہے ہم نے ایک انیشیل ویلو پرابلم لیا ہے جس میں کوئی ایک ڈیفرنشیل اکویشن دی ہوئی ہے اس کے ساتھ کچھ انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہے اس کنڈیشن کو اپلائی کریں گے اور ہم جواب نکالیں گے تین اسٹیپ کرنے ہیں وہ اسٹیپس دیکھتے ہیں کہ اس اکویشن کے لیے کیا آتے ہیں اس اکویشن میں کیا ہے ہمارے پاس Y dash plus ten X into Y is equal to X بڑی سیدھی سادی سی ڈیفرنشیل اکویشن ہے وائی ڈیش وہی ریپرزینٹ کرتا ہے D Y by D X کو انیشیل کنڈیشن دی ہے the value of Y at X equal to zero is equal to two تو اس کے اندر وہی اسٹیپس کون سے اسٹیپس دیکھیں کمپیئر کریں اس کو کس کے ساتھ D Y by D X plus P X Y is equal to Q X دیکھیں پی ایکس کیا ہے اس کے اندر کیو ایکس کیا ہے جناب علی پی ایکس ہمارے پاس ٹین ایکس آ گیا کیو ایکس ہمارے پاس کاس اسکوائر ایکس آ گیا ٹھیک ہے اس کو کمپیرزن کے ساتھ ہمارے پاس یہ بڑے سمپل سی چیز ہے دو پی ایف پہلے اسٹیپ میں پی ایکس اور کیو ایکس آپ کے پاس آ گئی نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے نیکسٹ اسٹیپ دیکھتے ہیں جناب ہم نے کیا کرنا ہے پی ایکس کو انٹیگریٹ کرنا ہے پی ایکس ہمارے پاس کیا دیا ہوا ہے یہاں پہ ٹین ٹین ایکس ایکس دیا ہوا ہے ہے کا کیا ہوتا minus log natural cos X ہوتا ہے یا لاگ آف سیکنڈ ایکس ہوتا ہے log natural of second X ٹھیک ہے دونوں جواب صحیح ہیں لیکن ہمارے لیے کیونکہ ہم اس کے لیے زیادہ آدھی ہوتے ہیں log natural of second x تو اس کو انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں کیا آیا u x equal to e to the power integral p x d x مرلہ ہر ہو گیا پہلا کام ہو گیا نا proceed to the second step second step میں کیا ہے ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو سیکنڈ اسٹیپ میں ہم نے یہ کیا ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس جو کیو ایکس تھا اس کو ملٹیپلائی کیا ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر سے انٹیگریٹنگ فیکٹر ہم نے سیکنڈ ایکس معلوم کیا تھا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیو ایکس ہمارے پاس اسکوائر ایکس یا کاس اسکوائر ایکس تھا second x into cos square x کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے second x to one over cos x ایک کاس ایکس کینسل ہو جائے گا آپ کے پاس انٹیگریل ایکس بچ جائے گا کاس ایکس کا انٹیگریل بڑا سمپل ہوتا ہے دیٹ از سائن ایکس ٹھیک ہے جی یہ بھی ہم نے کیلکولیٹ کر لیا تو دو جو بڑے انٹیگرل تھے جس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا تھا وہ ہم نے کیلکولیٹ کر لیا اب ہمارے پاس دیکھیں جواب لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے جواب ہم لکھتے ہیں y is equal to sine x plus c over second x sine x کیا آیا تھا یہ integral of u x into q x d x تھا اور نیچے جو ہے وہ یو ایکس ہے یو ایکس کیا تھا انٹیگریٹنگ فیکٹر تھا تو جواب آ گیا y is equal to sine x plus c over second x یا اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں sine x plus c multiplied by تو جناب یہ تو آپ کے پاس جواب آ گیا یہ جنرل سولوشن آ گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے now we have to proceed further to find the solution of initial value problem initial value problem کیا ہوتے ہیں یہ وہ پرابلم ہوتے ہیں جس میں ایک ڈیفرنشیل اکویشن دی ہوئی ہوتی ہے اور کچھ کنڈیشن دی ہوئی ہوتی ہیں اب کیونکہ یہ فرسٹ ہمارے پاس تو ایک ہی کنڈیشن دی ہوئی ہے ایک ہی انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہے وہ کیا ہے the value of y at x equal to zero جو بھی کنڈیشن ہمیں دی ہوئی ہے وہ یہاں پہ ہم اپلائی کریں گے اس کے اندر سے سی کی ویلو معلوم کریں گے and then we will write the solution of this initial value یہ آگے اسٹیپس کرتے ہیں یہ اسٹیپس آپ اگر آپ غور سے دیکھیں اور غور سے اس کو کریں تو بڑی ہی جلدی جواب نکل آئے گا لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو کئی دفعہ وارن کیا ہے کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ کاپی پینسل ضرور لے لیں اور ان سوالوں کو ساتھ ساتھ کر لیں میں تو کڑی بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو بتاتا جا رہا ہوں اور میری امید ہے یہ مجھے پورا کانفیڈینس ہے کہ آپ جتنی تیزی سے میں بول رہا ہوں اتنی ہی تیزی کے ساتھ آپ اس کو سالو بھی کر رہے ہوں گے میں تو دماغ میں سالو کر رہا ہوں آپ اس کو شاید کاپی پینسل سے پیپر پہ یا آپ اس کے اوپر کمپیوٹر پہ سالو کر رہے ہوں گے یہ تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن چلے آگے جناب y zero is equal to two کیا دیتا ہے آپ کو کہ سی کی ویلو ٹو ہے تو y is equal to two when x equal to zero یہ جب ہم نے کنڈیشن لگائی تو ہمارے پاس سی کی ویلو ٹو آ گئی ہے یہ جناب اس کے اندر ویلو سبسٹیچیوٹ کریں تو y two into cos x یہ ایک پرٹیکولر جو آپ کا انیشیل ویلو پرابلم تھا بڑا آسان سا سمپل سا آپ کہتے ہوں گے کہ یہ لینئر ڈیفرنشیل اکویشن تو سب سے آسان تھی جو سوالات اس کے بعد ہوموجینس کی تھی وہ بھی مشکل تھی اس سے پہلے لیکن اس کے بعد جو ان ایگزیکٹ یا نان ایگزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشن تھی وہ تو سب سے مشکل نظر آئی تھی آپ کو کیوں گا اتنا سوال آسانی کے ساتھ ہوتے جائیں گے تو یہ ڈیفرنشیل اکویشن بھی آگے سہل ہوتی رہے گی اب اس کو آگے دیکھیں چیک کہ واقعی میں اتنی ہی آسان رہتی ہیں یا کچھ مشکل ہو جاتی ہیں ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں یہ جو ایگزامپل ہے اس کے اندر اگر آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں d y by d t is equal to two t over one plus t square into y plus two over one plus t square the value of y at t is equal to zero is equal to zero point four اس کے اندر جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ ٹی ہے ایکس نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے پاس کیونکہ تو ویریبلس آربیٹری ہوتے ہیں اس میں ہم نے ٹی ویریبل لیا ہے d y by d t is equal to two t over one plus t square into y plus two over one plus t square the value of y at t is equal to zero is equal to zero point four یہ ہمارے پاس انیشیل ویلو پرابلم ہے اس کو ہم سالو کریں گے سالو کرنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے پہلے دیکھیں گے کہ کیا یہ لینئر ڈفرینشیل اکویشن ہے یا نہیں ہے جب لینئر ڈفرینشیل اکویشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو چیزیں یاد ہونی چاہیے دو چیزیں نظر آنی چاہیے ایک چیز تھی پی ایکس اور دوسری چیز کیو ایکس تھی ارے ارے آپ کہیں گے پی ایکس کیو ایکس یہاں تو ہے نہیں ایکس کیا ہوگا یہاں پہ p t and q t that means ہم نے وہ ڈھونڈنے دو فنکشن آف ٹی کے جو کہ پی اور ٹی یعنی وائی کے ساتھ کیا چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے پہلے کس میں ایک اسٹینڈرڈ لینئر فارم کے اندر اس کے بعد آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ پی کیا ہے اس میں کیو کیا ہے اور پھر وہی اسی طریقے سے اس فرمے میں ڈالیں گے اس مشین کے اندر ڈالیں گے اس پروڈکشن فیکٹری میں ڈالیں گے اور آپ کے پاس جواب اسی طریقے کا آ جائے گا جو کہ ہم نے پہلے بتایا تھا آپ کو آگے سوال سالو کرتے ہیں ہاں جناب آگے جب سوال سالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کو کمپیئر کریں d y by d x plus p x y is equal to q x ہے یہ ہم نے کمپیئر کیا کمپیئر کرنے کے بعد ہمارے پاس آ گیا p t p is a function of t t t which is equal to two minus over one plus square یہ مائنس کہاں سے آ گیا کیونکہ وائی کی جو ٹرم تھی اس کو آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے کے جائیں گے اس اسٹینڈرڈ فارم میں جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو آپ کے پاس یہ پی کی ویلو آ گئی اسی طرح سے کیو کی ویلو آ گئی جو is a function of t which is equal to two over one plus t square ٹھیک ہے جناب سمجھ میں آ گئی بات پہلا اسٹیپ مکمل ہو گیا پہلا اسٹیپ سے کیا مراد ہے پھر بھول گئے جب بھی پہلے اسٹیپ کی بات کریں تو اس کے اندر آپ اس کو کلاسیفائی کریں کہ یہ لینئر ڈیفرنشیل اکویشن ہے لینئر ڈیفرنشیل اکویشن میں پی اور کیو معلوم کریں تو یہ آپ نے پی اور کیو اس میں معلوم کر لیا ہے تو یہ پہلا مرحلہ آسان طریقے سے حل ہو گیا آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اب کیا کرنا ہے ہم نے پہلے سب سے پہلے پی کو انٹیگریٹ کرنا ہے یہ ہمارے پاس کیونکہ ڈیفرنشیل اکویشن ہے ٹی کے اندر تو ویریبل ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے ہمارے پاس ٹی ہے اور ڈیپینڈنٹ ویریبل وائی ہے اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں رسپیکٹ ٹو ٹی کے اس کو مائنس ٹو ٹی اور one plus t square d t بڑا آسان سا ہے ٹی اسکوائر کا ڈیفرنشیل اوپر موجود ہے minus log natural of one plus t square ٹھیک ہے جی اب یہ تو ہم نے یعنی کہ e to the power p t d t معلوم کرنا ہے جو انٹیگریٹنگ فیکٹر ہوتا ہے تو u is equal to e to the power integral of minus two t اور one plus t square d t کیا ہو جائے گا آپ کے پاس e to the power minus log natural one plus t square that will become e to the power log natural plus t square to the minus one one one plus t square to the power minus and that will reduce to be one plus t square to the minus one and that will be equal to over plus t square یعنی کہ اب ہم نے کیلکولیٹ کر لیا انٹیگریٹنگ فیکٹر ہاں جناب انٹیگریٹنگ فیکٹر جب آ جائے آپ کے پاس تو آگے کیا کرتے ہیں ہمارے پاس سوال آسان ہو جاتا ہے دو طریقے کار ہیں ایک طریقہ کار تو یہ کہ آپ جواب لکھ دیں دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ u t multiplied by q t d t اس کو انٹیگریٹ کر لیں اس کو سالو کر لیں تو پھر جواب لکھنے میں آسانی ہوگی تو یہی اسٹیپ ہم آگے کرتے ہیں اور اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب آپ کے پاس جو نیکسٹ سلائڈ آئی ہے اس کے اندر دو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ وائی کی ویلو یہ الٹیمیٹ آنسر جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہوتا ہے integral of u t q t d t plus c over u t اب ہمارے پاس جو اوپر انٹیگرل ہے یہ جو نیومریٹر میں انٹیگرل ہے اس کو ہم سالو کریں گے کیا ہے ہمارے پاس integral of u t multiplied by q t into d t اب آپ نے یو ٹی تو معلوم کر لیا تھا اور اسی طریقے سے آپ کے پاس کیو ٹی معلوم ہے ان کو دونوں کو ملٹی پلائی کریں تو آپ کے پاس جو چیز آئی ہے وہ ایکسپریشن میں نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے that is equal to integral of two over one plus t square whole square two over one plus t square whole square دیکھنے میں تو یہ بڑا سادہ سا انٹیگرل ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے اس کے اندر دو تین اسٹیپ کرنے پڑیں گے اور اس لیے میں نے اس کو خود کیا ہے آپ بھی اس کو ٹرائی کر لیں ہاں میرے ساتھ کر لیں یا الگ پینسل کاپی لے کے اس پہ بھی کر لیں صرف اس انٹیگرل کی ویلیو معلوم کرنی ہے ہمارے پاس جواب آ جائے گا یہ دیکھیں اس کے اندر اسٹیپ میں نے کیا کیا ہے two over one plus t square whole square اس کے دو حصے کیے ہم نے اور یا آپ اس کو پارشل فریکشن میں الگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں دو اسٹیپ کے بعد اس کا جواب کیا آتا ہے ٹو باہر نکال کے one over t square minus t square over plus t square whole square d t اب یہ دو آپ کے پاس ٹرمس آ گئی ہیں ان کو الگ الگ چاہے انٹیگریٹ کر لیں چاہے آپ اسی طریقے سے انٹیگریٹ کریں ہم نیکسٹ اسٹیپ کے اندر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے کیا two t square over one plus t square whole square d t is equal to اس کو کیا کیا میں نے انٹیگریٹ بائی پارٹس کیا ہے یا انٹیگریٹنگ بائی پارٹس ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ کیا آئے گا minus t over one plus plus t t square tan inverse یہ میں ایک دو سیکنڈ کا یہاں پہ وقفہ لیتا ہوں آپ دیکھ لیں اس کو کیا کیا ہے میں نے انٹیگریٹ کیا ہے ٹو ٹی اسکوائر اور one plus t square whole square کو اس کے دو فیکٹرز بنا لیے اور اس دو فیکٹرز کے بعد انٹیگریٹنگ بائی پارٹس کیا ہے اور یہ ہمارے پاس جواب آیا جواب کیا آیا minus t over one plus t square plus tan inverse t تو جناب انٹیگریشن کا جو کام تھا وہ تو ختم ہو گیا یہاں پر اب جواب لکھنے کی کوشش کرتے ہیں جواب کہاں سے لکھیں گے ہم وہی جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا y is equal to integral of u t multiplied by q t d t plus c over u t یہ جواب ہم نیکسٹ اسٹیپ میں لکھتے ہیں جناب دیکھیے نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہے two over one plus t square d t جو ہم نے پہلے چھوڑ دیا تھا اس کو انٹیگریٹ کیا تو ہمارے پاس جواب آیا tan t plus t over one plus t square ٹھیک ہے یہ غلط ہے دیکھ لیں چیک کر لیں آگے چلیں آگے چلنے کے بعد ہمارے پاس جو جواب آیا y is equal to one plus t square into inverse t plus t over one plus t square plus c یہ ایک لمبا چوڑا سا ایکسپریشن ہے جس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ وائی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پر آپ کے پاس کچھ چیز دی ہے میں نے کیا کہا ہے ایکسپریشن ہے نہیں ایکسپریشن نہیں یہ اکویشن ہے ٹھیک ہے یہ اکویشن ہے یعنی کہ جواب آیا ہے یہ ایک فنکشن آ گیا on the left hand side is y right hand side t that means y is a function of t and that f t اس اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سی کی ویلو معلوم کرنی ہے سی کی ویلو کس طرح سے معلوم کریں گے وہ ہمارے پاس انیشیل کنڈیشن دی ہوئی تھی انیشیل کنڈیشن کی بات آ گئی پتہ نہیں یاد رہی ہے بھول گئی انیشل کنڈیشن وہ ہوتی ہیں جو کہ پرابلم کو اسٹارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو دی ہوئی ہوتی ہیں یہ تو سوال کے اوپر ہے کتاب کے اوپر ہے یا آپ کے نوٹس کے اوپر ہیں لیکن انیشیل کنڈیشن جس وقت کوئی بھی ایکسپیریمنٹ اسٹارٹ کیا جاتا ہے یا کوئی بھی فنامن آبزرو کیا جاتا ہے اس میں جس وقت کوئی چیز دیکھی جاتی ہے شروع کی جاتی ہے وہ اس کی انیشیل کنڈیشن مثال کے طور سے کہ اگر آپ ایک بال پھینک رہے ہیں تو کس اسپیڈ سے آپ بال پھینکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں جب بال ہوتی ہے تو اس کی انیشیل اسپیڈ ہوتی ہے انیشیل کنڈیشن ہوتی ہے انیشیل ولاسٹی بھی آپ نے بات کی تھی ٹھیک ہے جس وقت کے آپ نے نیوٹنس لاس آف موشن پڑھے تھے نیوٹنس آف موشن پڑھی تھی ٹھیک ہے یا نہیں پڑھی تھی اگر نہیں پڑھی تھی تو دیکھ لیں ایک دفعہ پڑھی تھی ضرور اس کا سولوشن معلوم کرتے ہیں آگے چلتے ہیں نا کنڈیشن جو ہمارے پاس دی ہوئی تھی اس سے ہمارے پاس سی کی ویلو معلوم ہو گئی جب ہمارے پاس سی کی ویلو ہم نے کیلکولیٹ کر لی تو یہ ہمارے پاس جواب آ جاتا ہے یہ آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی کے اندر سلائڈ پہ لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ لیں y is equal to t plus one plus t square tan university plus zero point four into one plus t square اور سمپلیفائی کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں لیکن میرے لحاظ سے یہ جواب کافی ہے اور یہ اس کا سولوشن آ گیا کس کا سولوشن آ گیا اس ڈفرینشیل اکویشن کا جو کہ ایک فرسٹ آرڈر کی لینئر اکویشن تھی اور یہ کس کے اندر تھی اکویشن وائی اور ٹی کے اندر تھی وائی اس کے اندر ڈپینڈنٹ ویریبل تھا اور ٹی انڈیپینڈنٹ ویریبل تھی تو جناب یہ ہماری ایگزامپل کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد دوسری اگزامپل کی طرف آتے ہیں دوسری اگزامپل کو شروع کرنے سے پہلے شاید آپ کو یہ تاثر مل رہا ہوگا کہ یہ اکویشنس کافی آسان ہیں ساری ڈیفرنشل اکویشنس آسان ہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں دھیرے دھیرے کرتے چلیں اسٹیپ بائی اسٹپ فالو کریں ان ساری مشکلات آسان ہوتی رہیں گی سارے پرابلمس اسی طریقے سے حل ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے جی ہم اب چلتے ہیں سیکنڈ یا تھرڈ ایگزامپل کی طرف سوری اب ہم نے تیسری ایگزامپل کرنی ہے جی ایگزامپل نمبر تھری کیا ہے ہمارے پاس square t sine t square t t sine into y dash is equal to minus cos cube t into y plus one condition کیا دی ہوئی ہے y at pi by four is equal to zero اس ایگزامپل کو ہم سالو کریں گے اور اس ایگزامپل کو کیسے سالو کریں گے یہ وہی لینئر ڈیفرنشیل اکویشن ہے جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے جب لینئر ڈیفرنشیل اکویشن کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پی کیا ہے اس کے اندر کیو کیا ہے آپ کے اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں ٹرانسفارم کریں گے وہاں سے پی کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کیو کو آئیڈینٹیفائی کریں گے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں گے جواب لکھیں گے یہی اسٹیپس اس ایگزامپل کے اندر بھی پھر اس کے بعد جب ہمارے پاس جواب آ جائے گا we will apply the initial condition and we will find the solution of this initial value problem یہ تھوڑا سا میں دو مختلف لفظ استعمال کر رہا ہوں ایک ڈفرینشیل اکویشن اگر خالی اکویشن کو دیکھیں اگر اس کے ساتھ کنڈیشن دی ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ انیشیل ویلو پرابلم بن گیا ہے یہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا آج پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں جناب اس کا سولوشن معلوم کرنے کے لیے اس کو ہم کمپیئر کریں گے اپنی اسٹینڈرڈ ڈفرینشیل اکویشن سے d y by d x plus p x y is equal to q x اس کے اندر پی ایکس اور کیو ایکس یہاں پہ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ تو ٹی کے اندر اکویشن ہے پی ٹی اور کیو ٹی آئے گا جناب علی کیا میں لکھ سکتا ہوں اس طریقے سے y dash plus cos t over sine t y is equal to one over cos square t sine t am I right am I wrong y dash جو ہے یہ یہاں پر d y by d t کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کو d y by d x سے کنفیوز نہ کیجیے گا یہ d y by d t ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم آگے چلتے ہیں اس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پی کیا ہے اور کیو کیا ہے ٹھیک ہے پی پی جو ہمارے پاس آ گیا وہ تھا ٹی اوور سائن ٹی تو اب ہم نے اس سلائڈ کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انٹیگریٹنگ فیکٹر کیسے معلوم کریں گے u t is equal to two e the power integral of cos t over sine t d t cos t over sine t تو بڑا آسان سا ہے کاسٹ کا ڈیفرنشیل کس کا ڈفرینشیل ہے سائن کا سائن کا ڈفرینشیل اوپر موجود ہے کاسٹ تو یہ کون سا فارمولا لگائیں گے جس میں فنکشن کا ڈفرینشیل اوپر موجود ہوتا ہے تو لاگ لے لیں گے e to the power log natural of sine t ٹھیک ہے جی e to the power log natural of sine t e اور پاور میں جب لاگ ہیں تو آپس میں کینسل ہو جاتے ہیں آپ کے پاس جواب آ جائے گا سائن ٹی تو یعنی کہ انٹیگریٹنگ فیکٹر ہم نے نکال لیا وہ ہمارے پاس سائن ٹی آ گیا ہم نے کیا طریقہ کار استعمال کیا اس کے اندر ہم نے پی کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور پہلے ہم نے ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کر لیا ہے اب ہم نے ایک اور انٹیگرل معلوم کرنا ہے جو کہ آئے گا q t multiplied by u t اور اس کو انٹیگریٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اسٹیپ میں نیکسٹ اسٹیپ میں ہم یہی چیز کریں گے جی جناب یہی دکھا ہے میں نے y is equal to sine t one over cos square t sine t یعنی کہ اس کو انٹیگریٹنگ فیکٹر یو ٹی سے ملٹیپلائی کر دیا ہے کیو ٹی کو plus c over sine t اب اس کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے اور آنسر لے آنا ہے آپ کے پاس کیا جواب آیا y is equal to tan t plus c over sine t کیونکہ اس کا جو انٹیگریل ہم نے نکالا تھا وہ یہ جواب آیا to sine over to one over c over sine t simplify کر لیں تھوڑا سا ٹین کی ویلو رکھ دیں سائن اوور کر کے تو آپ کے پاس جواب آ گیا y is equal to second t plus c cosecant t c s c کا کیا مطلب ہوتا ہے کسیکنڈ کو لکھتے ہیں نا تو جواب آ گیا y is equal to second t plus c cosecant t یہ جو ہے سولوشن یہ جو ہے جواب یہ جو ہے آنسر کس کا آیا ڈفرینشیل اکویشن کا آیا لیکن ہم نے تو اسٹارٹ کیا تھا انیشیل ویلو پرابلم سے اب وہ کنڈیشن ہم نے لگانی ہے اور سی کی ویلو معلوم کرنی ہے اور جب سی کی ویلو معلوم کر لیں گے تو ہمارے پاس سولوشن آ جائے گا انیشیل ویلو پرابلم کا کیا کنڈیشن تھی ٹی کی کیا ویلو تھی ٹی کی ویلو تھی پائی بائی فور اور اس پہ وائی کی ویلو دی ہوئی تھی زیرو اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ انیشیل کنڈیشن میں تو ٹی کو زیرو ہونا چاہیے کیا یہ باؤنڈری کنڈیشن ہے نہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پائی بائی فور سے آپ اسٹارٹ کر رہے ہو کسی وقت آپ نے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت زیرو سے اسٹارٹ کر رہے ہیں you can start at pi by four you can start at pi by two you can have start at pi by three where you feel like یا جہاں پر آپ کا پرابلم ہے جہاں پر آپ کا فنامنل ہو رہا ہے جہاں پہ آپ آبزرویشن کر رہے ہیں اس کو جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس سی کی کیا ویلو آ جائے گی اس کی ویلو پٹ اپ کریں اس کے اندر تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا under root two plus C under root two is equal to zero تو سی کی ویلو تو سی کی ویلو کیا آئے گی جناب آسان ہے یار دیکھ لیجئے مائنس ون آ گئی دوبارہ سے سبسٹیوٹ کریں اس کے اندر جو آپ کا جواب آیا تھا کون سا جواب آرڈنری ڈیفرنشیل اکویشن کا جو سولوشن آیا تھا کون سی ordinary differential equation linear differential equation ٹھیک ہے فرسٹ آرڈر کی لینئر ڈیفرنشیل اکویشن اس کا جواب آیا تھا اس کے اندر اس کی ویلو پٹ کریں سی کی اینڈ لیٹ سی کہ واٹ از دی آنسر یہ جواب آ گیا y is equal to second t minus cosecant t this is the answer y is equal to second t minus cosecant t this is a solution بڑا آسان رہا بڑا سمپل رہا یہیں سے آگے چلتے ہیں اس کو اور تھوڑا سا کمپلیکیٹ بناتے ہیں اور سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری ایگزامپل لیتے ہیں اب ایگزامپل کیا ہے آپ کے پاس x plus two y square d y by d x is equal to y یہ تو لینئر فارم نہیں ہے جب لینئر فارم کی ہم بات کرتے ہیں تو d y by d x plus p x y is equal to q x ہونا چاہیے لیکن یہ کچھ اس فارم میں نہیں ہے اس کو ہم چینج کریں گے شاید ہم اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے یا کچھ اور ٹرانسفارمیشن کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ یہ اسی فارم کے اندر آ جائے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھ کے آپ گھبرائیں نہیں بالکل گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹپ فالو کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اس کو ہم سالو کرتے ہیں اینڈ دیکھتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ میں آگے ہم چلاتے ہیں آگے پروسیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ گیا d y by d x equal to y over x plus two y cube اب یہ جو ڈفرینشیل اکویشن نظر آ رہی ہے آپ کو یہ اس فارم میں نہیں ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ ہم تو سبق پڑھ رہے ہیں لینئر ڈیفرنشیل اکویشن کا جو میں بتایا گیا ہے کہ d y by d x plus p x y is equal to q x ہوگا آپ کے پاس لیکن یہ کچھ تھوڑی سی ڈفرینٹ نظر آئی اس کے اندر کچھ جادوگری کر کے دیکھتے ہیں یہ لکھا اب ہم نے کیا d x over d y الٹا کر دیا دونوں سائڈ کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہیں نا اکویشن کے اندر a over b is equal to c over d ہے آپ کے پاس تو b over equal to d over c ہوتا ہے کراس ملٹیپلائی کر لیں اس کو ادھر لے کے جائیں اس کو ادھر لے کے جائیں this what you can do it اب یہ اکویشن جو آ گئی d x by d y is equal to two x plus y y cube by یعنی کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ شاید کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل بنا دیں اور ایکس کو ڈپینڈنٹ ویریبل بنا دیں ٹھیک ہے نا اب سائڈ ڈاؤن کرنے کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا یعنی جو ڈیپینڈنٹ کو انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں انڈیپینڈنٹ کو ڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں اب نیکسٹ اسٹیپ میں اس کو ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں اسی فارم میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا آ گیا آپ کے پاس d x by d y minus one by y two x is equal to two y cube اب یہ جو اکویشن ہے اگر تھوڑا سا چینج کریں اور تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور ڈالیں کیا بن جاتی ہے یہ اکویشن بن جاتی ہے d x by d y plus p y now is a function of y x is equal to q y q بھی فنکشن آف وائی ہے تو اس کے اندر ہم پی وائی اور کیو وائی الگ الگ کر سکتے ہیں آسانی سے الگ کر لیں گے اس کو انٹیگریٹ کریں گے ملٹیپلائی کریں گے جواب آ جائے گا جواب میں y is equal to something نہیں آئے گا اس دفعہ اس دفعہ x equal to something شاید آ جائے گا دیکھتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کے اندر جی جناب نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا چیز انٹیگریٹنگ فیکٹر کس کا ہم نے معلوم کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس پی وائی جو تھا وہ مائنس ون اوور وائی آ گیا مائنس ون اوور وائی کو انٹیگریٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا log natural of one over y یہ دیکھیں ایک عجیب سی بات ہے کہ مائنس ون اوور وائی کا انٹیگرل جب نکالا تو آپ کے پاس کیا آ گیا log natural one by y کیسے کریں گے اس کو مائنس کو باہر نکال لیں لاگ نیچرل وائی آ جائے گا لاگ نیچرل وائی کے بعد مائنس کو پھر اوپر لے کے جائیں وائی کی پاور میں تو log natural y to the power minus one ہو جائے گا that is equal to log natural one over y اب اس کو ایکسپرینشیل میں لے کے جائیں گے تو exponential of log natural one over y کیا جائے گا آپ کے پاس ون اوور وائی یعنی کہ انٹیگریٹنگ فیکٹر اس کیس کے اندر سمپل سا ہمارے پاس ون بائی وائی آ گیا ٹھیک ہے تو پہلا اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا ہاں جی دوسرے اسٹیپ میں کیا کریں گے دوسرے اسٹیپ میں اس انٹیگریٹنگ فیکٹر کو کیو سے ملٹیپلائی کر کے انٹیگریٹ کریں گے اور جواب لکھیں گے لیکن کیو اور یو دونوں فنکشن آف وائی ہیں اس دفعہ اس کا خیال رکھیے گا گھبرائیے گا نہیں اس دفعہ وائی کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل تصور کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائڈ میں ہمارے پاس کیا آتا ہے ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر سے ملٹیپلائی کیا one over y into d x by d y minus one over y x is equal to two y left hand side اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے آپ کے پاس ڈیریویٹو ہے کس کا ایکس اور y with respect to y یعنی کہ اگر میں لکھ لوں d by d y of x اور وائی تو یہ غلط نہیں ہوگا تو یہ میں نے لکھا ہوا ہے اس کے اندر d by d y of x اور وائی ٹو ٹو وائی اب ہم دونوں سائڈ کو بڑی آسانی کے ساتھ with respect to y integrate کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس جواب آ جائے گا جناب کیجیے انٹیگریٹ اور دیکھیے جواب نیکسٹ سلائڈ کے اندر کیا آ رہا ہے ایکس اور y y is equal to square plus c ٹھیک ہے جی یہ وائی اسکوائر پلس سی آ گیا آپ کے پاس x equal to y into y square plus c یہ آپ کے پاس جواب آ گیا یہ جواب کون سا آیا جناب دیکھیے بتائیے یہ جواب آیا ڈفرینشیل اکویشن کا ہمارے پاس کون سی والی جو ہمارے پاس دی ہوئی تھی اوریجنل کون سی once again that was a linear differential equation of first order اس کا ایک جنرل سولوشن آیا کیونکہ کوئی باؤنڈری کنڈیشن نہیں دی تھی کوئی انیشیل کنڈیشن نہیں دی تھی تو یہ نہ انیشیل ویلو پرابلم تھا نہ یہ باؤنڈری ویلو پرابلم تھا اس کا جنرل سولوشن آ گیا اس کے بعد اور آگے پروسیڈ کرتے ہیں کوئی ایک آدھ اور ایگزامپل سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو کافی آسان اور سمپل سی ایکسرسائز رہی آپ کے لیے کیونکہ لینئر اکویشن شاید بہت آسانی رہی لیکن ایسی بات نہیں ہے یہ کافی کمپلیکیٹ ہو جاتی ہیں یہ تو شاید آپ لوگوں کی مہارت ہے آپ لوگوں کی پریکٹس ہے آپ لوگوں کی ایکسرسائز ہے کہ آپ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے اتنی جلدی ان سوالوں کو سالو کر رہے ہیں جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ان سوالوں کو سالو کرنے میں کئی گھنٹے لگایا کرتے تھے یہ تو کمپیوٹر ایج کے بچے ہیں تو جلدی جلدی اس کو سالو کرتے ہیں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں جی جناب نیکسٹ ایگزامپل لیتے نیکسٹ ایگزامپل لے لی دیکھنے میں لمبی چوڑی مگر آسان اور سہل پڑھ لیں اس کو کیا لکھا ہوا ہے x minus one whole cube into d y by d x plus four into x minus one whole square y is equal to x plus one ٹھیک ہے کیا چیز اس میں نظر آ رہی ہے اس میں ایک چیز نظر آ رہی ہے بڑی سہل سی آسان سی اور شاید ہاتھوں میں چلبلی ہو رہی ہے پینسل سنبھالی ہوئی ہے کہ کسی صورت سے یہ x minus one whole cube کو یہاں سے غائب کر دیں بڑی آسانی سے غائب کر سکتے ہیں آپ کیجیے جناب آپ بھی کریں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کیا آئے گا ہمارے پاس آ گیا d y by d x plus four over x minus one y is equal to x plus one over x minus one whole cube ٹھیک ہے تو ایک چھوٹی سی ہم نے آپریشن کی اس چھوٹی سی آپریشن کے بعد یہ اکویشن ٹرانسفارم ہو گئی یہ اکویشن کس فارم میں ٹرانسفارم ہوئی لینئر فارم میں ٹرانسفارم ہو گئی ٹھیک ہے یعنی ٹھیک ہے اس کو چیک کریں چیک کیسے کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کے پاس پی ایکس کیا ہے آپ کے پاس اور کیو ایکس کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس لینئر فارم جو ہے وہ d y by d x plus p x into y is equal to q x ہوتی ہے تو اس کو ہم کمپیئر کریں گے پی ایکس کو الگ کریں گے کیو ایکس کو الگ کریں گے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں گے اور اس کا جواب لکھیں گے نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوگا جی نیکسٹ اسٹیپ دکھائیے جناب کیا نیکسٹ اسٹیپ آ گیا ہمارے پاس p x is equal to four over x minus one بہت آسان سا سہل فنکشن ہے آپ مجھ کو بلیم نہ کیجیے میں نے آسان سوال سلیکٹ نہیں کیے ٹھیک ہے ایکسرسائز جب کریں گے تو اس میں مشکل بھی سوال کریں گے وہ مشکل سوال بھی آسان ہو جائیں گے خیر ابھی تو آپ اس کو انٹیگریٹ کریں یعنی انٹیگریٹنگ فیکٹر کا انٹیگرل معلوم کریں یہ جو ہمارے پاس پی ایکس آ گیا ہے اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے e to the power integral p d x معلوم کریں گے تو ہمارے پاس یو آ جائے گا یا وہ انٹیگریٹنگ فیکٹر آ جائے گا نیکسٹ اسٹیپ نیکسٹ اسٹیپ میں انٹیگریٹنگ فیکٹر لکھا ہم نے کیا exponential of integral four d x over x minus one four over x minus one کا انٹیگرل لیں گے تو کیا آئے گا log natural of x minus one to the power four صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے جی بالکل صحیح لکھا ہے exponential of integral four d x over x minus one will give you in the simplified form the answer as x minus one to the power four دیکھیں اس میں کیا کیا ہے پہلے میں نے انٹیگریٹ کیا ہے انٹیگریٹ کرنے کے بعد لا کی پراپرٹیز لگائی ہیں اور اس کے بعد ایکسپورینشل فنکشن کی پراپرٹیز لگائی ہیں اب ہمارے پاس کیا آ گیا ونس اگین اس کو ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں جو ہماری ڈیفرنشیل اکویشن تھی x minus one to the power four d y by d x plus four into x minus one whole cube y is equal to x square minus one یعنی انٹیگریٹنگ فیکٹر سے ہم نے اس کو ملٹیپلائی کر دیا جب ملٹیپلائی کر دیا تو یہ اکویشن ہمارے پاس کچھ ایگزیکٹ فارم میں آ گئی یعنی کہ اس کو لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس derivative of y whole to the power four is equal to x square minus one یعنی d by d x of into x minus one to the power four is equal to x square minus one یہ چیز لکھی ہے نا اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کرنا ہے جب دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کریں گے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس سمپلیفائڈ فارم ہے y to x minus one to the power four is equal to x cube by three minus x plus c تو جناب دیکھنے میں تو یہ بھی جواب آ گیا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس سولوشن آ گیا اور this is the answer of this very simple equation دیکھنے میں تو اتنی بڑی نظر آ رہی تھی لیکن جواب اس کا یہ آیا اس کو آگے اور سمپلیفائی کرنا چاہیں تو آپ سمپلیفائی کر سکتے ہیں تو میرا خیال میں یہ جو ایگزامپلس ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا اینالائز کر لیں یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کو ہم اینالائز کر لیں اس کی تھوڑی سی آگے ایلیبریشن کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا اور آپ لوگ ایکسرسائز کریں اب ہم نے جو لینئر ڈیفرینشیل اکویشن ہیں اس کو سالو کرنے کا طریقہ کار دیکھا اس کی کچھ ایگزامپلس بھی کی یہ اب اچھا ہوگا کہ ہم اس کو ذرا ایبینیشو سے یعنی شروع سے ریوائز کر لیں تاکہ جب آگے تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ڈفرینشیل اکویشن آئیں یا جب اس کی اپلیکیشنس آئیں تو ہمیں اس وقت کوئی مسئلہ نہ آئے میں ایک دفعہ پھر سے آپ کے لیے آپ کی سہولت کے لیے اس کو ریوائز کرتا ہوں چاہے آپ کہیں تو میں ریورس آرڈر میں شروع کر سکتا ہوں چاہے میں سمپلی جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وہاں سے شروع کرتا ہوں تو میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ ہم پہلے طریقے کار سے اسٹارٹ کریں یعنی کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہاں سے شروع کیا تھا ڈیفرنشل سے ڈیفینیشن کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے سب سے پہلا ایک طریقہ کار بتایا ڈیفرنشل کو سالو کرنے کا وہ کیا تھا ویریبل سیپریبل فارم اس میں طریقہ کار یہ کرنا تھا کہ ایک طرف ہم نے وائی کو رکھنا ہے دوسری طرف ایکس کو کرنا ہے ان ویریبلس کو آپ سیپریٹ کر لیں جب ویریبلس کو سیپریٹ کر لیں تو معاملہ آسان ہو جائے گا معاملہ آسان سے کیا مراد ہے کہ ایک سائڈ پہ سارے کا سارا ایکسپریشن ایکس کے اندر ہوگا دوسری سائڈ پہ سارے کا سارا ایکسپریشن وائی کے اندر ہوگا اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے انٹیگریٹ کس طریقے سے کرنا ہے جو فارمولے جو طریقہ کار آپ کو ایف ایس سی میں بتایا گئے تھے یا کیلکولس میں بتایا گئے تھے وہ طریقے کار بھی ہم نے پہلے چیپٹر کے اندر یا پہلے لیکچر کے اندر پہلے لیسن کے اندر آپ کو سارے بتائے تھے تو یہ ڈفرینشیل اکویشن وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جب آپ نے ویریبلس کو سیپریٹ کر دیا اس کے بعد یہ جو سوال ہے یا یہ جو پرابلم ہے یہ ریڈیوس ہو جاتا ہے to solve any integration problem ٹھیک ہے دونوں سائڈ پہ انٹیگریٹ کر لیں گے آپ جواب لکھ دیں گے سی دو لگانا چاہیں دو لگا لیں اور اس کو ٹرانسفارم کر کے ایک سی میں کنورٹ کر دیں یہ تو تھا جناب ویریبل سیپریبل فارم کا اس کے اندر آپ نے اگر آپ نے کنڈیشن لگانی ہے انیشیل کنڈیشن لگائیں گے تو انیشیل ویلو پرابلم آ جائے گا اور اگر باؤنڈری کنڈیشن لگانی ہے تو باؤنڈری ویلو پرابلم آ جائے گا اور اس طریقے سے آپ سی کی ویلو معلوم کر لیں گے جب سی کی ویلو معلوم کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک پرٹیکولر سولوشن آ جائے گا یہ ایک جنرل سولوشن نہیں رہے گا جب جنرل سولوشن کی بات ہے تو ہم ابھی تین چار لیکچر کے بعد دیکھیں گے کہ جنرل سولوشن کیا ریپرزینٹ کرتا ہے کیا یہ ایک جواب ریپرزینٹ کرتا ہے یا فیملی آف آنسر کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ ہم دیکھیں گے تھوڑے سے نظر دوڑائیں گے تو جناب دوسری چیز کیا پڑی تھی دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی اکویشنس جو کہ ہوموجینس فارم میں تھی یعنی ہم نے کہا تھا کہ d y by d x is equal to function of x y function of x y کو کیا کہا تھا اوپر آپ کے پاس ایم ایکس وائی تھا نیچے این ایکس وائی تھا اس کی بھی کچھ ویریشنس ہیں وہ ویریشن جس وقت ہم اس کو اینالائز کریں گے ڈائسیکٹ کریں گے ڈیفرنشیل کو تو ہم اسٹڈی کریں گے لیکن سمپل فارم میں ہم نے کی تھی D Y by D X is equal to F X Y اور ایف ایکس وائی کیا کہا تھا کہ یہ ہوموجینس فنکشن ہے اور اس کو ہم نے اس وقت ڈیفائن کیا تھا کہ F X Y will be homogeneous function when function of T X comma T Y will be equal to function of X Y ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک بڑی سادہ سی ڈیفینیشن لی تھی کئی ڈیفینیشن ہوموجینس فنکشن کی ہیں ان کو بھی اینالائز کریں گے لیکن ان ہوموجینس ڈیفینیشن اکویشن کو ہم نے سالو کیا تھا اس کو سالو کرنے کے لیے کیا طریقے کار استعمال کیا تھا ہم نے ایک فنکشن ہم نے سپوز کیا تھا کہ Y is equal to V X suppose کر دیں یعنی کہ آپ وائی ویریبل جو کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کو چینج کرتے ہیں اندر ڈیپینڈنٹ ویریبل سے وی سے Y is equal to V X Y equal to V X ہے تو کیا کریں گے D Y by D X equal to V plus X D V by D X سب کر دیں گے آپ کے پاس اب جو نئی اکویشن آئے گی اس کے اندر وائی نہیں ہوگا سارے کے سارا آپ کے پاس وی میں اور ایکس میں یہ اکویشن بن جائے گی ٹھیک ہے تو اب ویریبل آپ کے پاس ایکس رہ گئے اور وی رہ گئے ٹھیک ہے جی جب ایکس اور وی ویریبل ہے اس کو آپ سالو کریں آپ دیکھیں گے کہ یہ ویریبل سیپریبل فارم میں ریڈیوس ہو جائے گی اور اس کو بھی وہی کریں ایک طرف وی رکھیں اور ایک طرف ایکس رکھیں اور اس کو انٹیگریٹ کر لیں دونوں سائڈ کو جب <clears throat> دونوں سائڈ کو آپ انٹیگریٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا اس کے اندر بھی کانسٹنٹ آف انٹیگریشن آئے گا اور وہی کنڈیشن اپلائی کرنی پڑے گی لیکن یہ پرابلم یہاں پہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ جواب ابھی نہیں آیا جواب اس وقت آئے گا جب وی کی ویلو آپ سبسٹیچیوٹ کر دیں گے Y is equal to V X تھا تو V is equal to Y by X آ جائے گا یہ سبسٹیچیوٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا کس کا ایک ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن کا ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن بھی ریڈیوس ہو جاتی ہیں ultimately to variable separable form کے اندر اب نیکسٹ ہم نے جو پڑھی تھی وہ اس کو فردر مشکل کیا تھا کمپلیکیٹ کیا تھا یعنی وہ اکویشن جو کہ ریڈیوس کی جا سکتی ہیں ہوموجینس فارم میں ان اکویشنس کا ہم نے کیا نام دیا تھا which can be reduce to the homogeneous form یا equation reducible to homogeneous form اس کے اندر دو چیزیں تھیں ہمارے پاس D Y by D X is equal to A one X plus B one Y plus C one over A two X plus B two Y plus C two یہ اکویشن جب ہم نے دی تھی تو ہم نے دو کنڈیشن دیکھی تھی ہم نے یہ کنڈیشن جو دیکھنے کی کوشش کی تھی اس میں کہا تھا کہ A one over A two اگر بی ون اور بی ٹو کے برابر ہو جائے یعنی جو یہ ریشوز ہیں یہ برابر ہو جائیں تو اس کے اندر سبسٹیٹیوشن جو ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے وہ سبسٹیوشن کیا تھی ہم نے Z is equal to A one X plus B one Y suppose کر لیا تھا اور ہم نے یہ کیا تھا کہ وائی ویریبل کو ریپلیس کر دیا تھا اندر ویریبل سے کے ساتھ اس طریقے سے یہ اکویشن دوبارہ سے ریڈیوس ہو جاتی تھی سیپریبل فارم کے اندر اور جب ہم جواب نکالتے تھے تو زیڈ کی ویلو دوبارہ سے بیکورڈ سبسٹیٹیوشن کر لیا کرتے تھے یہ ہم نے کون سی اکویشن کی تھی equation reducible to homogeneous form کون سی کنڈیشن کے اندر جس کے اندر A A one over two two is equal to B one over B two بڑی سمپلیفائڈ فارم تھی ذرا سی کمپلیکیٹڈ فارم کیا تھی کمپلیکیٹڈ فارم وہ تھی جس کے اندر یہ ریشوز برابر نہیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ہم نے یہ سبسٹیچیوشن کی تھی کہ small X is equal to capital X plus H اور small Y is equal to capital Y plus K جس کے اندر آپ کے پاس جو ویریبلس تھے small X and Y were replaced by another variable set of variables which are capital X and capital Y اور ہم نے کنڈیشن ایک امپوز کی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ A one H plus B one K plus C one is equal to zero اسی طریقے سے A two H plus B two K plus C two is equal to zero یہ ہمارے پاس دو سائملٹینئس اکویشن آئی تھی simultaneous equation simultaneous linear equation جس میں سے ہم نے ایچ اور کے کی ویلو معلوم کی تھی ٹھیک ہے یہ ایچ اور کے کی ویلو الگ رکھ رہی تھی اپنے پاس کہ جب بعد میں ہم نے سبسٹیچیوٹ جب جواب نکلے گا اس میں ہم سبسٹیچیوٹ کریں گے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے کیسے سالو کیا تھا اس کو سالو کرنے کے لیے بھی ہم نے وہی طریقہ کار استعمال کیا تھا جس کے اندر ہم نے ویریبلس کو سیپریٹ کیا تھا اب جواب آ گیا تھا ہمارے پاس ویریبل کو جب سیپریٹ کرنے کے بعد انٹیگریٹ کرنے کے بعد جواب آیا تھا کیپٹل ایکس اور کیپٹل وائی کے اندر کیپٹل ایکس اور کیپٹل وائی کو ہم نے چینج کیا تھا دوبارہ اسمال ایکس اور اسمال وائی کے اندر اور وہ ہمارے پاس الٹیمیٹ جواب آ گیا تھا ٹھیک ہے جی یہ تو تھی ہمارے پاس اکویشن ہوموجینس فارم اس کے بعد ہم نے نیا لیکچر نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم نے وہ اکویشن پڑھی تھی جس کا ہم نے ایک نام دیا تھا ایکزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشن یہ کون سی ڈیفرنشیل اکویشن تھی ایکزیکٹ ان کا ہم نے نام کیوں دیا تھا یہ دیکھ لیں یہ جو ڈیفرنشیل اکویشن جس کو ہم نے ایکزیکٹ کا نام دیا تھا کس طرح سے لکھی تھی M X Y D X plus N X Y D Y is equal to zero جس میں ایم اور N function of X and Y تھے ٹھیک ہے ہم نے اس میں کنڈیشن آف ایکزیکٹنیس لگائی تھی وہ کیا تھی کنڈیشن آف ایکزیکٹنیس کو ہم نے ڈیفرینشیٹ کیا تھا ود رسپیکٹ ٹو وائی اور این کو ڈیفرینشیٹ کیا تھا ود ریسپیکٹ ٹو ایکس اور یہ دونوں ویلوز ہمارے پاس برابر آ گئی تھی اگر ہمارے پاس برابر آ گئی تھی ہم نے کہا تھا کہ یہ ایکزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشن ہے اس کو آگے پروسیڈ کیا تھا اس کو ہم نے سالو کیا تھا کیسے سالو کیا تھا کہ ایم کو ہم نے سپوز کر لیا تھا کہ یہ ایک ڈیریویٹو ہے کسی فنکشن کا ود رسپیکٹ ٹو ایکس یہ کیوں جس کو میں نے بتایا نہیں ابھی تک نہیں بتایا کسی وقت آئندہ لیکچر میں بتاؤں گا کہ اس کو ہم نے سپوز کیا تھا کہ یہ ایم ہے کرلی ایف بائی کرلی ایکس اور اس کو دونوں سائڈ پہ انٹیگریٹ کیا تھا ود رسپیکٹ ٹو ایکس تو ہمارے پاس ایف کی کچھ ویلو آئی تھی اس کے اندر ایک ہم نے کانسٹنٹ آف انٹیگریشن انٹروڈیوس کیا تھا جس کو ہم نے ایچ وائی لکھا تھا یہ جو ہمارے پاس ایف کی ویلو آئی تھی فنکشن آف ایکس وائی کی اس کو ہم نے نیکسٹ اسٹیپ میں ڈیفرینشیٹ کیا جب ڈیفرینشیٹ کیا تو ہمارے پاس ایچ ڈیش وائی آیا اور اس کو کمپیئر کیا ہم نے کس کے ساتھ این کے ساتھ اور وہاں سے ہمارے پاس ایچ ڈیش وائی کی ویلو آئی ریورس پروسیس سے انٹیگریٹ کیا اور ہم نے ایچ وائی کی ویلو معلوم کی یہ سبسٹیچیوٹ کیا وہاں پہ اور ہمارے پاس F X Y is equal to C ایک جواب آ گیا تھا یہ تو تھا جواب کس کا ایگزیکٹ ڈیفرنشل اکویشن کا اس کے بعد ہم نے وہ اکویشن دیکھی جو کہ نان ایگزیکٹ تھی یعنی کہ وہ کنڈیشن جس کے اندر ہم کہتے تھے curly M over curly Y is not equal to curly N over curly X ٹھیک ہے partial derivative of M with respect to Y was not equal to partial derivative of N with respect to X یہ ہمارے پاس نان ایگزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشن آ گئی ایگزیکٹ کے بارے میں بھی کسی وقت آپ کو ایک آدھ لطیفہ سناؤں گا لیکن اس وقت ہم سیریس بات کر رہے ہیں تو اسی کے اوپر کنسنٹریٹ کریں یہ جب ہمارے پاس نہیں تھی تو ہم نے ایک چیز انٹروڈیوس کی تھی انٹیگریٹنگ فیکٹر جس نے ان اکویشن کو فورس کر دیا تھا یا ان کو کنورٹ کر دیا تھا یا ٹرانسفارم کر دیا تھا انٹو ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن یہ ٹاپک تھا ہمارا پچھلے دو لیکچرز کا جس میں ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کیے تھے یعنی آج اور لاسٹ ٹائم کا تو انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کیا تھا اس کے لیے کچھ کنڈیشنز تھیں وہ کنڈیشن ساری کے ساری بتا رہا ہوں نوٹس میں دیکھ لیجیے گا آپ وہ چار کنڈیشن تھیں ان چار کنڈیشن کے تحت ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کیا تھا ٹھیک ہے یہ انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کرنے کے بعد کیا کیا اس کے بعد ہم نے لینئر ڈیفرنشیل اکویشن سالو کی جو آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن تھا اس کے اندر ہم نے D Y by D X plus P X Y is equal to Q X P اور کیو معلوم کیا انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کیا ملٹیپلائی کیا اور اس کے بعد اکویشنس کا سولوشن لکھ لیا تو یہ جناب ساری کے ساری ریویژن تھی آموختہ تھا اس کی ایک سمری تھی جو ابھی تک ہم نے ڈفرینشیل اکویشن پڑھی اب انشاءاللہ اللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر یہ جو ہم نے لینئر ڈفرینشیل اکویشن پڑھی ہیں اس کی اپلیکیشن پڑھیں گے یا اس کی فردر ایکسٹینشن پڑھیں گے وہ اکویشن جو کہ ریڈیوس ہو سکیں ٹو لینئر فارم میں اس کے کچھ نام ہیں میں ابھی نام نہیں بتا رہا ہوں انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد اس کی اپلیکیشن ہم پڑھیں گے اس وقت تک کے پریکٹس جاری رکھیے میں بھی کچھ پریکٹس کروں گا انشاءاللہ اللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جب تک کہ اجازت دیجیے اللہ حافظ السلام علیکم